حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لوگ خرید و فروخت میں مجھے دھوکہ دے جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا جب تم معاملہ کرو تو یوں کہہ دیا کرو کہ دھوکہ فریب نہیں چنانچہ وہ سودا کرتے ہوئے کہا کرتا تھا سنا نے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو